مجھے صاحب سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اس کے متعلق ہیں قبر کے متعلق کچھ لوگ یہاں پہ پہلے سے ہی زمینیں خریدتے ہیں مطلب زمین مطلب جگہ خریدتے ہیں پلاٹ خریدتے ہیں تاکہ تو اس کے متعلق آپ تھوڑا بتائیں کہ یہ کرنا کیسے ہے یہاں پہ تو ایسا کرنا پڑتا ہے اور دوسرا اگر کوئی یہ نیت کر لے یا یہ وصیت کر لے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری میری باڈی جو ہے وہ اپنے وطن بھیج دی جائے اور وہاں پہ مجھے دفن کیا جائے تو ایسا وصیت کرنے والے کے اوپر کوئی گناہ ہے یا ایسا کرنا صحیح ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے والد گرامی یا اپنے ماں کے بازو میں یا ان کے بازو میں اپنے رشتے داروں کے قبرستان میں ان کے بازو میں دفن ہونا چاہتا ہے تو ایسی وصیت اگر کوئی کرے اور اس وصیت کو پھر ان کے رشتے داروں کو یا جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو اس کو پورا کرنا اس سلسلے میں ان کا کیا اس میں رول ہونا چاہیے ان کو کیا کرنا چاہیے کافی بار ایسے بھی ہوتا ہوگا کہ پیسے زیادہ لگتے ہیں جیسے امریکہ ہو گیا لندن ہو گیا وہاں سے اگر باڈی بھیجنی ہو تو اس میں بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس صورت میں اگر کیا بیسٹ اپروچ یعنی کس طریقے سے اس چیز کو حل کرنا چاہیے تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں گے اللہ خیر جی راجو بھائی میں نے جیسا پہلے سوال میں کیا کہ اگر جہاں خریدنی ہے وہاں تو خرید سکتے ہیں پہلے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر وصیت کی ہے تو اگر وصیت پر عمل ہو سکتا ہے تو کرے نہیں ہو سکتا تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے یعنی اگر وہاں جگہ ہے اور میسر آ سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں ہے میسر تو پھر اس وصیت پر عمل ہو نہیں سکتا تو کرنا بھی ضروری نہیں ہے وصیت اسی پر عمل ہو سکتا ہے جس پر شرعی طور پر عمل ہو سکے وہی شریعت قابل وصیت قابل عمل ہوتی